حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع تھی فرمایا تم اس بات پر میری بیت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے تم چوری کرو گے نہ زنا کرو گے تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے پس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر وہ چاہے تو اسے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے بس ہم نے اس بات پر آپ کی بیعت کر لی مشکات المصابی حدیث نمبر اٹھارہ